ایوب نے حفصہ سے انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک منائیں مگر خاون پر اس پر چار مہینے دس دن سوک ہے نہ سرما لگائیں نہ خوشبو استعمال کریں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے اور عورت کو اس کے طور میں جب ہم میں سے کوئی اپنے حیض سے غسل کر لے اجازت دی گئی کہ وہ تھوڑی سی قسط اور اسفار استعمال کر لے صحیح مسلم 2556 حدیث نمبر تین ہزار سات سو بیالیس